السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر افزا سے بزنس فائنانس کے لیکچر میں ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ریشو انالیسس کے ٹاپک کو شروع کیا تھا اور اس میں سے چند ایک ریشوز کو ہم نے تھورلی ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد چند ایک ٹاپکس جو ہیں وہ ہم آج کے انشاءاللہ اس لیکچر میں جو ہیں وہ کور اپ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا یہ لیکچر شروع کروں جو کہ کنٹینیوشن ہے ہمارے پچھلے ہی لیکچر کی میں یہ چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم کسی فرم کی فائنینشیل ہیلتھ کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بگ سورس آف انفارمیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیکن ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم کس طرح اینالائز کریں اگر ہماری فنڈس کے سائز ڈفرینٹ ہو یا ان کا وے آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ فرق ہو تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ there are two ways to do that ایک تھا کہ ہم کامن سائز انالیس کریں جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو اسٹینڈرڈائز کر لیں اور دوسری طرف ہم نے یہ کہا کہ ریشو انالیس جو ہے یہ بھی ایک ٹول ہے جو کہ کامنلی یوز کرتی ہیں فارمس اینڈ فائنینشیل اینالسٹ جب بھی وہ کسی ایک پرٹیکولر فارم کی فائنینشیل ہیلتھ کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں جب ہم ریشو کی بات کرتے ہیں تو ratio basically is one number expressed in terms of another number اور all of this information mostly جو ہے ہم نے لی ہوتی ہے کہاں سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس میں بزنس ہمارے پاس آپریشن کی ایک سمرائز فارم ہے جو کہ ہے انکم اسٹیٹمنٹ اور دوسری ہے financial position of the business جو ہے ہماری بیلنس شیٹ تو بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے ہم نمبر لے کے مختلف ریشیوز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اب ریشیوز جو ہے اس کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں ایک ریشو کی کیٹیگری جو پہلی کیٹیگری تھی اس میں ہم نے یہ کہا کہ شارٹ ٹرم سالوینسی ریشو جس میں فوکس ہوتا ہے کہ فرم کی ability to pay to the short term creditors short term جو لون لیے ہوئے ہیں جو چاہے سپلائر سے ہیں یا بینک سے ہیں یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہیں فرم کی ایبلٹی ہم اینالائز کرتے ہیں to pay off that short term loan تو اس میں جو ہم نے ریشیوز کیلکولیٹ کی ان میں ہمارے پاس کرنٹ ریشو کوئک اور دی ایسڈ ٹیسٹ ریشو جو ہے یہ دو کامنلی یوز ریشو ہیں بٹ سم ٹائمس فارم جو ہے for a very very short term creditor cash ratio بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو cash as a ratio to the current liabilities اس کے بعد ہم نے بات کی دوسری کیٹیگری کی دوسری کیٹیگری جو ہے ہماری that is the ability to analyse the firm from the long term perspective کہ اس کی لانگ ٹرم سالوینسی کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فرم جو ہے جب لون لیتی ہے اور وہ لون جو ہے لانگ ٹرم ان نیچر ہے تو ہمارے جو لانگ ٹرم کریڈیٹرز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں in the firm's ability to pay off the long term debt تو اس میں کون کون سی ریشیوز ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں ہم total debt to asset ratio جو ہے وہ ایک ریشو ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ جو ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ان میں سے کتنا پرسنٹیج فائنانس ہم نے کیا ہے by the use of the long term debt اور جب ہم لانگ ٹرم کی ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو ہم long term as to the total asset calculate کر سکتے ہیں لیکن جب ہم لائبلٹی کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں اور ٹوٹل ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آل کائنڈ آف ڈیٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اس میں short term and long term debt total debt divided by the total asset تو اگر فار ایگزامپل اگر ہمارا total debt to asset ratio جو ہے سے 30% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکویٹی فائنانسنگ جو ہے وہ 70% ہے کہ اگر ہم total debt to asset ratio calculate کریں تو ہم اکویٹی ٹو ایسٹ ریشو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ انٹرسٹ کاوریج ریشو کہ اگر ہم نے ایک لانگ ٹرم لون لیا ہے تو فرم جو ہے اس نے اس لانگ ٹرم لون کے لیے انٹرسٹ بھی پے کرنا ہے تو انٹرسٹ کی پے کرنے کی جو کیپیسٹی ہے out of the current income وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں in the form of one ratio جس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ کاوریج ریشو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ we take the ratio of the interest expense to the earning before interest and اور اگر ہم انٹرسٹ کو ایزیلی کمفرٹیبلی پے آف کر سکتے ہیں تو لانگ ٹرم کریڈیٹ کے لیے یہ ایک sign of good long term solvency ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو انٹرسٹ کوریج ریشیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایٹ ٹائم جو ہے ہم اسی ریشو کو ٹائمس انٹرسٹ ان ریشو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں تھرڈ کیٹیگری جو ہے ہماری وہ ہے ایسٹ مینجمنٹ ریشو کی یا ایسٹ ٹرن اوور ریشو کی اب ایسٹ مینجمنٹ ریشو میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے کرنٹ ایسٹس میں سے ہم لیتے ہیں انوینٹری اور انوینٹریز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انوینٹری کی مینجمنٹ جو ہے وہ افیکٹولی ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے ہم انوینٹری ٹرن اوور ریشو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں and then we talk about the receivable turn over جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرم جو ہے جو کریڈٹ سیلس کرتی ہے اس کی کلیکشن میں کتنی افیکٹو یا ایفیشنٹ ہے اور اسی سلسلے میں ہم ایوریج کلیکشن پیریڈ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد کریڈٹ سیلس جو ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں کیش میں یعنی فرم نے سیل کی آن کریڈٹ اور اس کے بعد فرم جو ہے اس پوزیشن میں تھی کہ وہ کریڈٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے کیش میں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جب بھی ٹرن اوور کی تو ہمارے پاس ایک ایسٹ ٹرن اوور ریشو بھی ہوتی ہے جس میں ہم efficient utilisation of the total asset کو کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم نے بات کی کہ ہم نے خود سیل کی on credit parallel to that ہمارے پاس جو ہے اکاؤنٹس پے ایبل بھی ہوتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپلائر جو ہیں انہوں نے ہمیں کریڈٹ پہ سیل کیا یعنی ہماری پرچیز جو ہیں دے آر آن کریڈٹ تو اس سلسلے میں ہم پے ایبل ٹرن اوور بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد ہمارے جو شارٹ ٹرم کریڈیٹر جو ہمارے سپلائرز ہیں ان کو ہم پے آف کرتے ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایوریج کلیکشن پیریڈ کیا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ہمارا کیش انفلو جو ہے فرم کے اندر آ جاتا ہے اور جب ہم پیبل ٹرن اوور کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فرم اپنے کو یا اپنے سپلائرس کو کتنے عرصے کے بعد پیمنٹ کرتی ہے تو یہ دونوں جو ہے فال کرتی ہیں ایفیشینٹ کیش مینجمنٹ کے اندر ایفیشنٹ کیش مینجمنٹ میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیش انفلو جو ہے وہ جلدی سے آئے اور ہمارے کیش آؤٹ فلو جو ہے ان کو ہم ڈیلے کر سکیں تو جب ہمارا ایوریج کلیکشن پیریڈ اگر کم ہوگا اور ہمارا پے ایبل ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہوگا تو دونوں ہی صورتوں میں it reflect efficient cash management کیونکہ جب کلیکشن پیریڈ کم ہے اٹ مینس کے ریسیویبل ٹرن اوور زیادہ ہے اور جب ہمارا پیبل ایبل ٹرن اوور کم ہے اٹ مینس ہم کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنے کریڈیٹرس کو پے کرتے ہیں تو یہ تو ریشوز تھی ہماری تھرڈ کیٹیگری کی جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایسٹ ٹرن اوور یا کہ ایسٹ مینجمنٹ ریشو اس کے بعد ہماری نیکسٹ کیٹیگری یا فورتھ کیٹیگری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروفیٹیبلٹی ریشو اب فرم کی جو انویسٹرز ہیں جو اونرز ہیں یا اکویٹی ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنے اماؤنٹ انویسٹ کی ہے ان دا فرم اب اب اس کا آبجیکٹو کیا ہے دے وانٹ ٹو ارن ان کی پروفیٹیبلٹی جو ہے is main focus for the investors اب وہ انویسٹر جو ہے کون کون سی ریشیوز کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے اور ان پہ فوکس کرنا چاہیں گے تو اس میں سب سے پہلی ریشیو ہے ہماری پروفیٹیبلٹی ریشیو اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ہم نے سیل کی اس میں پرسنٹیج پروفٹ جو ہے وہ کتنا تھا تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ we take the net income as a ratio to the total اگر ہمارے پاس 15% ہے لیٹ سپوز پروفٹ مارجن تو وٹ وی ہیئر از کہ ہماری ایک ڈالر کی اگر سیل ہوتی ہے تو ہمارا نیٹ پروفٹ جو ہے net profit by the way ہم اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ cost of good sold and all direct and indirect expense and payment to the creditors as well as payment to the government of these یعنی سارے ہی ایکسپینڈیچر میٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نیٹ انکم بچتی ہے وہ as a ratio to the total sale جو ہے that is our profit margin تو اگر ہماری پروفیٹیبلٹی ریشیو میں سے profit margin ratio is very high that reflect efficient business operation of the firm اسی سلسلے میں جب ہم پروفیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو اور ریشیوز بھی ہیں ایک ہے ہمارا ریٹرن آن ایسٹس اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہی net income in relation to the total asset اور اس کے ساتھ جب ہم ٹوٹل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ایسٹ کو یوز کیا over certain period of time تو آن ایوریج ایسٹ یوٹیلائزیشن سے ان کی کس ریلیشن شپ میں پروفیٹ جو ہیں وہ ارن کیے فرم نے اگر لے سپوز ہمارا ریٹرن آن ایسٹ جو ہے وہ ٹین پرسینٹ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرم نے انویسٹ کیا one dollar in one of the asset اور دی ٹوٹل ایسٹ تو اس سے جو پروفٹ جنریٹ ہوئے ہیں دیٹ از ففٹین سینٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہ ٹوٹل ایسٹ جو ہیں ان کا یوز فور دی فرم جو ہے is for a longer period of time short term asset تو ایک ہی بزنس سائیکل کے اندر جو ہے وہ کنزیوم ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارے لانگ ٹرم یا فکسڈ ایسٹ ہوتے ہیں وہ ان کی سروسز جو ہیں وہ فرم جو ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے over longer period of time اس کے ساتھ ہماری ایک اور ریشو ہے پروفیٹیبلٹی ریشو جس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن آن اکویٹی تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں on the equity contribution or the investors the تو ہم اسی نیٹ انکم کو as a ratio to the total equity لیتے ہیں جب ہم نے ٹوٹل ایسٹ کی بات کی تھی تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹ کے دو سورس آف فنڈس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا لائبلٹی اور دوسرا ہے یعنی یا تو ہم لون لے کے اپنے ٹوٹل ایسٹ کو فنڈ کر سکتے ہیں یا ہمارے جو اونرس ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو پرچیز دی ایسٹ اس لیے ہمارے پاس جب ریٹرن آن ایسٹ کی فگر آتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے کیونکہ net income divided by the total asset total asset is a bigger number than the owners کیونکہ اگر ہمارے پاس لون ہے تو then total asset minus the owners equity جو ہے that is our total liabilities اس لیے جب ہم ریٹرن آن اکویٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وی کیلکولیٹ اٹ ایز کہ ہماری net income divided by the owners equity اور owners equity is a smaller number than the total asset اگر ہم نے لون لیا ہوا ہے تو ہماری return on equity will be larger number اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اونر نے اگر سپوز ون ڈالر انویسٹ کیا ہے اور ہماری return on equity is twenty تو ایک ڈالر پہ ان کی ریٹرن پرسنٹیج جو ہے دیٹ از ٹوینٹی پرسینٹ تو یہ تھی ہماری پروفیٹیبلٹی ریشیوز اب ان پروفیٹیبلٹی ریشیوز کے بعد ہماری ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ویلو ریشیوز لیکن ان مارکیٹ ریشیو سے ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پہلی فور کیٹیگریز تھی ان ریشیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے سارے نمبر جو ہیں وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے لیے یا ہمارے نمبر یا بیلنس شیٹ سے یا وہ آئی انکم اسٹیٹمنٹ سے لیکن جب ہم مارکیٹ ویلو ریشیوز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہماری ساری انفارمیشن جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے نہیں آ رہی بلکہ جیسا کہ نام کہہ رہا ہے market ratios some of the information جو ہے that is coming the market as well تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو پہلی ریشو ہے that is market price per share that information of course is coming market اور جب ہم کہتے ہیں ارننگ سپوز اسی سلسلے میں ایک اور ہم ریشو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ارننگ پر شیئر اب ارننگ پر شیئر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ we take the total net income divided by the number of share standing اب ارننگ پر شیئر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے شیئر ہولڈر تھے ان کو پر شیئر جو ہے وہ کتنی ارننگ ہوئی پھر ہم book value per share calculate کرتے ہیں اب book value per share is totally based on the information جو کہ ہماری بکس میں ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بک ویلو پر شیئر میں ہم total income as a ratio to the total book value of the owners equity ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ویلو جو ہے وہ کتنی ہے بک ویلو پر شیئر اور پھر ہم ریلیشن شپ لیتے ہیں جو کہ مارکیٹ ٹو بک ویلو ہے اور اگر ہمارے پاس market value per share is higher than the book value per share تو اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ over a period of time ہماری فرم کی ایفیشنسی یا آپریشن جو ہیں وہ اتنے پروفیٹیبل تھے کہ مارکیٹ میں ان کی شیئر کی price is higher than the price جو کہ فرم کی بکس میں لکھی ہوئی ہے سلسلے میں ایک اور بھی ریشو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں earning multiplier earning multiplier میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو انویسٹر ہے اور یہ جو ارننگ پر شیئر والی ریشو ہے یہ زیادہ فوکس ہے دی پروسپیکٹ انویسٹر کہ جو انویسٹر ایک فارم میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے ارننگ پر شیئر پہ فوکس کرتا ہے اور اگر ہماری ارننگ پر شیئر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ دس ڈالر انویسٹ کریں گے تو آپ کو سپوز ون ڈالر جو ہے ارننگ میں آتا ہے تو how much you are willing to to pay in order earn one dollar of income تو یہ تو تھی ساری ہماری پروفیٹیبلٹی ریشیو اب the end of the lecture ہم نے یہ کہا کہ ہماری یہ پانچ کیٹیگریز آف دی ریشیوز جو ہیں they are important for the short term creditors long term creditors ہمارے جو لیے مارکیٹ ویلو ریشیوز جو ہیں وہ امپورٹینٹ ہوتی ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ لے سپوز کہ اب ہم یہ ساری جو ڈسکشن کر رہے ہیں اب اس کو مزید ہم کس طرح اینالائز کر سکتے ہیں ان دا سینس کہ کیا کیا ریلیشن شپ ہے for example between the return on asset and the return on equity دونوں ہی ہمارے پاس کیا ہے پروفیٹیبلٹی کی میت ہے لیکن دونوں میں کیا فرق ہے اور سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیو پانٹ ریشو کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی تو آج کا ہم لیکچر شروع کریں گے will focus on the same issue اور the same topic of the DuPont ratio and then اس کے بعد جو ہے ہم انٹرنل جو ہیں ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آج کا لیکچر جو پہلا ہاف آف لیکچر ہوگا that will be again focused on DuPont ratio اب ڈیوپانٹ ریشو جو ہے basically is given by the DuPont Corporation جہاں پہ وہ ریلیشن شپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں between the return on asset and the return on equity اور اس میں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ will start with the return on equity اور اس کو ڈیکمپوز کریں گے مختلف ریشوز میں اور پھر انہی ریشوز کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کیا کیا سورسز آف گروتھ ہیں اور سورسز آف گروتھ جو ہے اس میں بھی کیلکولیشن سے پہلے ہمیں دو اور ریشو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی یا ضرورت پڑتی ہے جس میں ایک ہے ہماری پے آؤٹ ریشو اور دوسری ہے ریٹینشن ریشو اور پھر ان ریشوز کو بھی انکلوڈ کر کے پھر ہم فردر دیکھیں گے کہ ہمارے سورسز آف سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اگر ایک فرم جو ہے long term sustainable growth rate achieve کرنا چاہتی ہے تو وہ کن کن آئٹمس پہ یا کن کن ہیڈس پہ فوکس کرے تو آج کا لیکچر ہم اپنا شروع کرتے ہیں and we are are starting lecture with the DuPont point identity اب بیسیکلی جس نے فوکس کیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے ایک پرٹیکولر فارم کی ریٹرن آن اکویٹی کی فیگر سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو فرم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ریٹرن آن اکوٹی کو ڈیکمپوز کیا انٹو ویریس کمپونیٹ اور پھر ہم ایک ایک کمپونیٹ کو الگ الگ اینال کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر دی پرابلم لائز تو اب ہم ڈیو پوائنٹ ریشو کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے اس پرٹیکولر سلائڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیو پوائنٹ اینٹی کیا ہے if you try to recall اس سے پہلے ہم نے ریٹرن آن اکویٹی کا جو ہے وہ ایک فارمولا یوز کیا تھا to calculate the return on equity اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ net income divided by the total owners equity is the return on equity اب ہم اسی ریٹرن آن اکویٹی کے فارمولا کو اگر ملٹی پلائی کر دیں اور تھوڑا سا اور مینپولیٹ کریں تو ہمارے پاس جو فارم آئے گی یا اسی پرٹیکولر اکویشن کو ہم ایک اور طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں تو دیٹ از کہ net income divided by asset multiplied by asset over total equity اب نیٹ انکم اوور ایسٹ جو ہے اگر آپ ریکال کریں net income divided by asset is return on asset اب دوسری طرف ہمارے پاس ایس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل جو ہے ہم ان سے پہلے ہی فیملیئر ہیں اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ریٹرن آن کی جو ہمارے پاس ریشو موجود ہے اس کو ہم ڈیکمپوز کرنا چاہ رہے ہیں انٹو ویریس کمپونیٹ پارٹس تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ریٹرن آن اکویٹی جو ہے اس کے دو میجر کمپونیٹ پارٹس ہیں ایک ہے ہمارے پاس return on asset multiplied by the equity multiplier اب ہم نے یہ کہا تھا کہ اکوٹی ملٹی پلائر کی ایک اور ورژن بھی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہم نے اگین ریفلیکٹ کیا کہ ہمارا equity multiplier can also be equal to one plus the debt equity ratio اس لیے جب ہم ٹوڈ the end of this slide return on equity کو لکھ رہے ہیں تو وی آر سیئنگ کہ return on equity is equal to return on asset multiplied by one plus the debt equity ratio اور اس سے پہلے جب ہم نے مختلف ریشیوز کیلکولیٹ کی تھی تو ہم نے ایگزامپل لی تھی ایک کمپنی کی اور اس ہائپوتھیٹیکل کمپنی کو ہم نے کہا تھا اے ٹو زی کمپنی اگر آپ کوشش کریں ریکال کرنے کی تو ہم نے جو ریشیوز کیلکولیٹ کی تھی ان کی ویلیوز کچھ اس طرح سے تھی کہ ہمارا debt equity ratio for A to Z company it was point three nine ہمارا ریٹرن آن ایسٹ جو تھا that was equal to to ten point one percent جبکہ ہماری ریٹرن آن اکوٹی جو تھی that was calculate as fourteen percent اب اگر ہم اس ریلیشن شپ کو دیکھیں جو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا آفٹر سرٹن مینشن ہم نے یہ کہا کہ return on equity is equal to return on asset multiplied by the equity multiplier تو ہم اس کو اکوٹی ملٹی پلائر کہہ دیں یا one plus the debt equity ratio کہہ دیں تو return on equity now is equal to 10.12% multiplied by 1 plus the debt equity ratio 0.39 so 1.39 is equal to 14% تو ہماری یہ بھی کمپوزیشن جو ہے exactly matches with the numbers جو کہ ہمارے پاس پہلے موجود تھے اب اسی ریٹرن آن اکویٹی کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے ہم تھوڑی سی اور مینپولیشن اینڈ ری ارینجمنٹ کرتے ہیں اس فارمولا میں جو ہمارے پاس بیسک ریٹرن آن اکویٹی کا فارمولا ہے so we can further decompose return on equity by multiplying the top and the bottom by total sales sales تو اب ہمارے پاس return on equity is equal to divided by sales multiplied by net income over asset multiplied by asset over total equity اب ہم اس کو تھوڑا سا اگر ری ارینج کر لیں تو ہمارے پاس return on equity is equal to net income divided by sale جو کہ ہمارے پاس کیا ہے margin multiplied by sales over asset جو ہے ہمارے پاس total asset turnover multiplied by asset over total equity جو ہے ہمارے پاس equity multiplier in other word ہمارے پاس جو ریٹرن آن اکویٹی ہے اب اس کے ہمارے پاس تین سب کمپونیٹس ہیں ایک ہے ہمارے پاس پروفٹ مارجن دوسرا ہے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور اور تیسرا ہے اکوٹی ملٹی پلائر اب پروفٹ مارجن جو ہے بیسیکلی یہ ہماری پروفیٹیبلٹی میئر ہے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور جو ہے یہ ہماری ایفیشنسی میئر ہے اور جو اکوٹی ملٹی پلائر ہے that is the use of the financial leverage تو اب اس پرٹیکولر فارم میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریٹرن آن اکویٹی اور اس کے تین سب کمپونیٹ یہ بیسیکلی ہماری ڈیو پوائنٹ کی اینٹی ہے کہ اگر کسی پرٹیکولر فارم کی ریٹرن اینڈ اکویٹی ریشیو جو ہے لو ہے تو we can look first of all to one area جو ہے پروفیٹیبلٹی کہ whether the firm is able to generate sufficient profit اور ناٹ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری میں چلے جائیں جو کہ ہمارے پاس ایسے ٹرن اوور ہے جو کہ آپریشنل افیشئنسی کی بات کرتی ہے اور پھر تیسری میں چلے جائیں جس میں ہم کہتے ہیں اکویٹی ملٹی پلائر تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ financial leverage the way we are financing the operation اور دی ایسٹ آف دی فرم وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے سو so, ہماری جو ڈیوپانٹ آئیڈینٹی ہے اس کو ہم نے لکھا ہے اس پرٹیکولر سلائڈ پہ کہ return on equity is equal to profit margin in total asset turnover into equity multiplier اب یہ جو ہے بیسیکلی ہمارا ڈیوپانٹ آئیڈینٹی ہے جو کہ ڈیوپانٹ کارپوریشن نے کیا تھا use in order to find out کہ اگر کسی وجہ سے ریٹرن آن اکویٹی کم ہے تو کن کن سورسز کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فالٹ جو ہے وہ کہاں پہ لائی کرتی ہے اب اگر ہم اسی پوائنٹ آئیڈینٹی کو اپلائی کرنا چاہیں اپنی اسی hypothetical A to Z corporation کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلوز آلریڈی کیلکولیٹڈ موجود ہیں تو ہمارے پاس ریٹرن آن اکویٹی میں that will be equal to ہمارا پروفٹ مارجن تھا ففٹین پوائنٹ سیون پرسینٹ اب ہماری ڈیو آئیڈینٹی کی بیسک فیلوسفی کیا ہے ہماری آئیڈینٹی جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے return on equity is affected by three things جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلا سورس کیا ہے دی پروفیٹیبلٹی کہ اگر فرم کے آپریشن پروفیٹیبل ہیں تو ہمارا مارجن ریشیو جو ہے وہ زیادہ ہوگی دوسرا ہے ہمارا asset turnover total asset turnover جو ہے وہ ایسڈ مینجمنٹ کی بات کرتا ہے یا ایفی کی بات کرتا ہے اگر ہمارا ٹرن اوور ریشو ہائی ہوگی تو ہمارا ریٹرن آن اکویٹی بھی زیادہ ہو جائے گا فائنلی ہمارا لیوریج ہے اور ہم اپڈ لیور ڈیٹ لیکن اس کے ساتھ ایک کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک کنڈیشن ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب فرم لون لیتی ہے ڈیٹ لیتی ہے تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے کاسٹ کیا ہے کہ interest which the firm pays to the creditor لیکن اس کے ساتھ بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو یوز کر کے فرم جو ہے وہ ایسٹ خریدتی ہے تو اس لیے اس ایسٹ کے خریدنے سے جو بینیفٹ ہے that is the the return on asset اب ہمیں کاسٹ بینیفٹ کرنا ہے کہ ہماری ریٹرن آن اکوٹی جو ہے وہ صرف اس وقت زیادہ ہوگی اگر ہم ڈیٹ زیادہ یوز کریں گے یا فائنینشیل لیوریج یوز کریں گے جبکہ ہماری cost of the the the debt is less than return on asset اور وہ ہم نے پرچیز کیے تھے by using debt as well as the اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ریٹرن آن اکویٹی جو ہے ہم بڑھا سکتے ہیں لیوریج اپ کر سکتے ہیں by using the debt provided کہ ہمارے پاس جو انٹرسٹ ہے that is less than the return on asset یا ہم یہ کہیں کہ ہمارا ریٹرن آن ایسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے as compare to the interest on the debt اب اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں اور ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف جائیں جس میں ہم بات کریں گے انٹرنل اینڈ سسٹینیبل گروتھ کی بٹ اس کی ایکسپلین کرنے سے پہلے we need to focus on two basic ratios اور یہ وہ ریشوز ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی اینڈ نارملی یہ ریشیوز جو ہیں ہم ایک پوائنٹ آف ویو سے انٹرنل مینجمنٹ جو ہے پلاننگ اینڈ کنٹرول کے لیے یوز کرتی ہے اور دوسری طرف ہمارے انویسٹر جو ہیں یا اونرس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں as a return to their own investment اس میں جو سب سے پہلی ریشو ہے that is the payout ratio جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیلس ریونیو کتنی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کتنی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ گراس پروفیٹ کیا ہے ان گراس پروفیٹس میں سے ہم ہر طرح کے expenditure interest expend taxes marketing general and administrative expense سارے کے سارے سبٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہماری باٹم لائن آتی ہے that is the net income which is available to the business تو اب مینیجر جو ہے اس اویلیبل انکم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک تو ہے کہ اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ پے کر دیتا ہے to the stockholder to the owner in the form of the dividends اور جو دوسرا پورشن ہے وہ فرم جو ہے اپنے پاس ریٹین کرتی ہے اور اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ریٹینڈ ارننگ اور یہ وہ ارننگ کا پورشن ہے جو فرم نے ریٹین کیا ہے فار فیوچر گروتھ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پے آؤٹ ریشو جو ہے یا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو ہے اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں تو فارمولا جو ہے ہم نے وہ لکھا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ کہ we have already seen and discuss ہماری نیٹ انکم جو ہے ہے اس کے دو پورشن ایک ہے کہ dividend pay to the stockholder اور دوسرا جو ہے the earning which is retain by the business اور اگر ہم ایگزامپل لیں اپنی اسی اے ٹو زی کمپنی کی جس کی ہم نے پہلے شروع میں انکم اسٹیٹمنٹ جی ہمارے ڈیویڈنڈ کی شکل میں پے آؤٹ کر دیا گیا تھا اور ٹو تھرڈ جو ہے وہ ریٹین کیا تھا اس لیے جب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو تو ہم فارمولا کیا یوز کریں گے کہ dividend payout ratio is equal to cash divided by the net income تو ہمارے پاس جو کیش ڈیویڈنس تھے they were hundred and twenty one dollar and divided by the net income which is three sixty three three so thirty point three three یا thirty three and one by three percent is our dividend payout ratio اب ہم جاتے ہیں دوسری ریشو کی طرف جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریٹینشن ریشو اب اس ریٹینشن ریشو کی کیا سگنیفیکینس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے اپنے پچھلے تیسرے چوتھے لیکچر میں بات کی تھی کہ there are various forms of the business organization اس میں ہم نے کہا تھا ایک سول پروپرائٹر ہے پارٹنرشپ ہے اینڈ دی کارپوریشن ہے no matter whatever is the form of the business the basic objective is to earn profit partnership میں پروپرائٹرشپ میں دونوں میں ہم کہہ رہے تھے کہ اونر جو ہیں they to maximize their corporation میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اسی آبجیکٹو کو ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ٹو میکسیمائز دی شیئر اور وہ شیئر ہولڈر جو ہیں وہی اونرس ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ون ٹائم ایکٹیویٹی سے تو ہم کنٹینیوسلی یہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکتے ہم اگر اپنے بزنس کو لانگر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو بھی پروفٹ جنریٹ کریں سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹ نہ کر دیں ٹو دی اونرس بلکہ کیا کریں کہ فیوچر پروفیٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ فرم ریٹین کر لیتی ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ریٹین ارننگ اس لیے جتنے بھی فیوچر کے پروجیکٹ ہوتے ہیں فور دی گروتھ ایکسپینشن وہ ہماری ریٹین ارننگ میں ہی سے انڈرٹیک کیے جاتے ہیں اس لیے ہماری جو ریٹینشن ریشو ہے یہ میت کرتی ہے کہ فرم نے انکم کا کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ ریٹین کیا فار فیوچر کو اس سلسلے میں بھی اگر ہم اپنی اسی اے ٹو زی کمپنی ہی کی ایگزامپل لیں تو ہم کس طرح سے یہ ریشو کیلکولیٹ کریں گے that we have reflected on this life کہ ہمارے ریٹین ارنگ ریشو یا ریٹینشن ریشو جو ہے that is equal to retain earnings divided by the net income ہمارے اور اسی ریٹینشن ریشو کو ہم ایک اور نام سے بھی یاد کرتے ہیں یا ہم ایک اور نام بھی استعمال کرتے ہیں فار دا ریٹینشن ریشو جس کو ہم کہتے ہیں پلو بیک ریشو اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ارننگ کا وہ پورشن ہوتا ہے جو کہ فرم نے ریٹین کیا اور اس کو فلو بیک کرے گی in the operation for future growth and expansion ایک اور کامنلی یوزڈ ہمارے پاس لیٹر ہے دی لوور کیس لیٹر جو ہم یوز کرتے ہیں to denote the retention ratio ہم کہتے ہیں کہ لوور کیس لیٹر بی جو ہے that is the retention ratio اب سے ہم ایک اور بھی ریلیشن شپ نکال سکتے ہیں between the retention ratio and the payout ratio کہ ہمارے پاس اگر ابھی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے اے ٹو زی کارپوریشن کے کیس میں ہماری پے آؤٹ ریشیو کیا تھی 33.3% پوائنٹ اور ہماری 33.33% پوائنٹ فار ایگزامپل تو ہمارے پاس جو ریٹینشن ریشیو تھی that was sixty six point six seven percent اگر ہم ان دونوں کو ایڈ اپ کریں تو ہمارے پاس hundred percent of the income آ جاتی ہے تو اگر ہمیں ریٹینشن ریشو پتا ہو تو ہم dividend payout ratio calculate کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں پے آؤٹ ریشو پتا ہو تو ہم ریٹینشن ریشو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اسی ریلیشن شپ کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ویری سمپل ایگزامپل اب یہ اگزامپل ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک ہائپیٹیکل کارپوریشن ہے L M N corporation element corporation pays out forty percent اب جیسے کہ میں نے ابھی کہا اگر ہمارے پاس پے آؤٹ ریشو دیسینٹ ہے تو ہم ریٹنشن ریشیو بڑے آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ریٹنشن ریشو جو ہے تو ہمارے پاس یہ ہوگا کہ payout ratio is forty percent اب ہمارے پاس dividend payout ratio decent income that hundred to eight hundred into forty percent are آج ڈیویڈینڈ جو کہ شیئر ہولڈر نے وصول کیے out of the net income of eight hundred اب ان دونوں ریشیوز کو ایکسپلین کرنے کے بعد ہم دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں انٹرنل اینڈ سسٹینیبل گروتھ جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی جب ہم کارپوریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کارپوریشن جو ہے it has unlimited life کہ اگر ہمارے اونر جو ہیں in case of the owner ہماری کارپوریشن ڈیزالو نہیں ہوتی رادر اٹ اٹس آپریشن اب اگر ہم نے اپنی فرم کی آپریشن کو کنٹینیو کرنا ہے تو گروتھ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے اب جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں تو there can be two kind of growth ایک ہے ہماری انٹرنل اینڈ دوسری ہے سسٹینبل گروتھ اب جیسے کہ ورڈ انٹرنل گروتھ ہمیں یہاں پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو فرم نے خود نیٹ انکم جنریٹ کی جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا جو نیٹ انکم جنریٹ کی اس میں سے کچھ پورشن تو نکال دیا پے کر دیا in the form of the dividend اور کچھ پورشن جو ہے وہ ریٹین کر لیا in the form of the retain earning اور ریٹینشن ریشو ہے کچھ ہمارے پاس تو اگر فرم جو ہے کوئی اور سورس استعمال نہ کرے for the growth of the firm تو ہمارے پاس انٹرنلی گروتھ کا جو ایک سورس ہے دیٹ از دی ریٹینڈ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سسٹینبل گروتھ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یوز آف ڈیٹ جو ہے وہ فردر انہانس کر دیتا ہے ہماری فرم کے گروتھ کو تو لانگ رن میں جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ کو تو ہمیں جو ہے وہ فوکس صرف اور صرف انٹرنل سورس پہ نہیں کرنا پڑتا رادر ہمارا فوکس جو ہے وہ external source as as well the internal source اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ uh, پہ جب یہ کہا تھا کہ ہمارے ایسٹ جو ہیں ان کے دو سورسز آف فنڈس ہیں کہ ہم ان کو کس طرح فائنانس کر سکتے ہیں ایک تو تھا ہمارا ڈیٹ فائنانسنگ اور دوسرا تھا اکوٹی فائنانسنگ اب ڈیٹ فائنانسنگ جو ہے اس میں ہم لون لے لیتے ہیں جو کہ ایک ایکسٹرنل سورس ہے اور اکویٹی فائنانسنگ میں بھی ہم کیا کرتے ہیں نئے شیئر جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں جب ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے ایک پرٹیکولر ایریا ہے جس میں ہمارے کسٹمر اور دوسرے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سیلس جو ہے فرم کی کس طرح گرو کرتی ہیں اور فرم کی سیلس جو ہیں صرف اور صرف اس وقت ہی گرو کر سکتی ہیں جب کہ فرم کے ایسٹ بھی گرو کریں to support the increase production and the increase sales اب ان ایسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دو سورسز ہیں تو مزید جب ہم اس کو سمرائز اگر کرنا چاہیں کہ growth has to be finance and more so formality جیسے کہ پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ فرم کے پاس دو سورسز ہیں ایک انٹرنل فائنانسنگ کے اور دوسرے ہیں ایکسٹرنل انٹرنل فائنانسنگ میں ہم بات کر رہے ہیں ریٹینشن ریشو کی کہ کتنی ریٹینڈ ارننگ جو ہے ٹوٹل انکم یا نیٹ انکم فرم ریٹین کرتی ہے اس کو پلو بیک کرتی ہے ہمارے پاس ایک ڈیٹ یا کریڈیٹر یا لانگ ٹرم لون یا شارٹ ٹرم لون ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہمارا فوکس جو ہے وہ لانگ ٹرم پہ ہوتا ہے اور ایک ہے ہماری اکویٹی فائنانسنگ اس کو فردر انٹرنل گروتھ کو اگر ہم لکھنا چاہیں with help of a formula تو ہمارے پاس انٹرنل گروتھ ریٹ جو ہے that will be be to the return on asset in جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بی دی ریٹینشن ریشو تو therefore internal growth rate is equal to return on asset multiplied by D divided by one minus retention ratio D اب اگر ہم اسی اپنی کمپنی جو اے ٹو زی کارپوریشن ہے اس کے لیے انٹرنل گروتھ ریٹ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ ہوگا ہم نے ہمارے پاس ریٹرن آن ایسٹ کیا تھا 10.12 point one two percent so point one zero one two multiplied by ہماری ریٹینشن ریشیو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرم جو ہے انٹرنل سورسز آف گروتھ پہ تو گروتھ ریٹ جو ہے کہ صرف اور صرف نیٹ انکم کا 67% یا 2 بائی 3% جو ہے وہ ہی فیوچر گروتھ میں استعمال ہو تو گروتھ ریٹ جو فرم اچیو کرے گی دیٹ ول بی 7.23% اب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل گروتھ ریٹ کی تو جو ہماری سسٹینیبل گروتھ ریٹ ہے اس میں ہم صرف اور صرف انٹرنل سورسز آف پہ ریلائی نہیں کرتے رادر ہم ایکسٹرنلی بھی کچھ لون لینا چاہتے ہیں So if the the firm only relies on internal financing, then through time, its total debt ratio will decline. جب ہم نیا لون نہیں لینا پیریڈ آف ٹائم کیا ہوگا اگر ہم صرف اور صرف انٹرنل گروتھ پہ ہی ریلائی کر رہے ہیں تو ہمارا جو پریویس ڈیٹ ہے وہ پے آف ہو جائے گا اور ہماری ڈیٹ سلولی اینڈ گریجولی بالکل ختم ہو جائے گی اور ٹوٹلی ہمارا جو ریلائنس ہوگی وہ صرف اور صرف کیا ہوگی ہماری انٹرنلی جنریٹڈ انکم اب اس میں ہم ایک اور بات بھی دیکھنا چاہیں گے کہ now consider how rapidly particular total total ratio and it is is unwilling to sell new stock جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایکسٹرنلی my پاس دو سورسز آف فنڈس ہیں ایک تو ہے لون کا اور ایک ہے اکوٹی یا sale of the new share لیکن یہاں پہ in order to calculate sustainable growth ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرم جو ہے وہ اکویٹی فائنانسنگ پہ نہیں جاتی صرف فرم جو ہے انٹرنل گروتھ ریٹ دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ریشو مینٹین کرنا چاہ رہی ہے ڈیٹ کی یا فائنینشیل لیوریج کی ایک پرٹیکولر ریشو کو اگر مینٹین کرنا چاہتی ہے تو اس کے بعد ہماری سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ہماری سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے that is equal to return on equity multiplied by the retention ratio over one minus the return on ریٹرنٹی multiplied by the retention ratio اب فرق دونوں میں کیا آیا فرق یہ آیا کہ جب ہم نے انٹرنل گروتھ ریٹ دیکھا تو ہم نے ریٹرن آن ایسڈ پہ فوکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹینشن ریشو کی انفارمیشن کو فارمولے میں ڈالا وہاں جو تھا ہمارا return on asset multiplied by the retention ratio لیکن سسٹینیبل گروتھ میں کیونکہ ہم یوز آف لیوریج دکھا رہے ہیں فائنینشیل لیوریج کیونکہ فرم نے بائی ازامشن ایک پرٹیکولر ڈیٹ ریشو کو مینٹین کرنا ہے ڈیٹ ختم نہیں ہو رہا صرف اور صرف انٹرنلی وہ ریلائی نہیں کر رہے اپنی نیٹ انکم کے کچھ پورشن کو جو ریٹین کی ہوئی ہے therefore return on equity into b divided by one minus return on equity into b اب اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں اپنی ہائپوتھیٹیکل فرم اے ٹو زی کے لیے تو ہمارے پاس سسٹینیبل گروتھ ریٹ کیا ہوگا کہ ریٹرن آن اکویٹی ہم نے کیلکولیٹ کی تھی 14 percent so point one four into the retention ratio which is two by three divided by one minus the return on equity which is point one four multiplied by two by three is ten point two nine اب اگر ہم کمپیئر کریں دونوں کو ہمارے پاس سسٹینیبل گروتھ ریٹ جس میں use of debt is there is calculated as 10.29% point two nine percent جبکہ ہماری انٹرنل گروتھ ریٹ جس میں use of debt was not there firm جو ہے وہ ٹوٹلی ریلائی کر رہی تھی اپنی انٹرنل فائنانسنگ میں تو that was equal to 7.23% point two three percent so the reason for sustainable growth rate ten point two nine percent being larger than the internal growth rate of 7.23% point two three percent is that فروز اٹ ول باروشنل ہمارا مختلف بات کرتے ہیں کہ what are the the determinants of growth rate کہ ابھی بات کی ہم نے کہ انٹرنل گروتھ ریٹ کیا ہے اور سسٹینیبل گروتھ ریٹ کیا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیٹ سپوز ایک فرم جو ہے ہے certain percentage of the growth rate achieve کرنا چاہتی تو اس کے سورسز کیا ہے تاکہ فرم جو ہے انہی سورسز کے اوپر فوکس کرے اور ایک کنسرٹیڈ ایفرٹ کے ساتھ وہ پرٹیکولر گروتھ ریٹ جو ہے وہ اچیو کر سکے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے یوز کیا کیا ہے ریٹرن آن اکوٹی اور جب ہم نے ریشو میں ڈیکمپوز کیا کیا تھا ریٹرن آن کو تو ہمارے پاس تین چیزیں آئی تھی سب سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی پروفیٹیبلٹی پروفیٹ مارجن پھر ہمارے پاس آیا تھا ایسٹ ٹرن اوور جو کہ آپریشنل ایفیشنسی کی بات تھی اب تیسرا جو سورس تھا that was talking about the financial leverage یا اکوٹی ملٹی پلائر اب اس میں ہم نے صرف ایک اور چیز ایڈ اپ کر دی ہے جو کہ ہماری ریٹینشن ریشیو کی ہے تو اب ہم اگر ان ساروں کو سمرائز کریں تو ہماری فرم کی سسٹینیبل گروتھ ریٹ کے چار سورسز ہیں اور وہ ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں رائٹ اوور ہیئر کہ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس پروفٹ مارجن جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ لے کہاں سے رہے ہیں وہی ریٹرن ریٹرنٹی کی ڈیکمپوزیشن کہ اگر فرم کا پروفٹ مارجن بڑھتا ہے تو سسٹینبل گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی دوسرے میں ہمارے پاس آ گیا ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور یا آپریشنل ایفیشنسی تو فرم جو ہے جتنی آپریشنلی ایفیشنٹ ہوگی ریٹرن آن ایسٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی فرم جو ہے زیادہ گرو کرے گی تھرڈلی ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل لیوریج کی کہ ہمارا اکوٹی ملٹی پلائر جتنا زیادہ ہو جائے گا اتنی ہی ہماری فرم جو ہے وہ تیزی سے گرو کر پائے گی اینڈ فائنلی ہم نے ایڈپ کی ایک اور source and that source is the dividend policy یعنی کہ dividend policy retention ratio and the dividend payout ratio دونوں کو ایڈ اپ کریں تو we have hundred percent of our income اس لیے اگر فنڈ فرم uh, جو ہے ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو کم کر دے تو ہماری ریٹینشن ریشو زیادہ ہو جاتی ہے اور فرم کی ریٹینشن ریشو زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سسٹینیبل گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اوور آل اگر ہم اس کو سم اپ کرنا چاہیں کہ what are the various sources of the sustainable growth rate تو ہم نے اس کو لکھا ہے کہ operating efficiency as made by the profit margin asset use efficiency as made by the total asset turnover financial policy as made by the debt equity ratio and finally dividend policy as made by the retention ratio تو ہمارے پاس ٹوٹلی پراپر پرسپیکٹو میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ اکوٹی کی ایک پرٹیکولر ریشو مینٹین کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا ٹوٹل ان جنرل اگر ہم سورسز کو لسٹ ڈاؤن کریں تو یہ چار کے چار سورسز پہلے موجود ہوں گے کہ کیا سورسز آف گروتھ ہیں وہی ہمارے پاس پروفٹ مارجن کی profitability then operational efficiency then financial leverage dividend policy and کیا تھا کہ فرم جو ہے وہ نئے شیئر یا اسٹاک جو ہے وہ سیل آؤٹ نہیں کرتے تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کلوز کروں میں یہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیا ہیں تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم ریشو ہی کے ٹاپک پہ ڈسکس کرنا شروع ہوئے اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ دو ہماری ریشیوز کی پانچ مختلف کیٹیگریز ہیں جس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے ایک شارٹ ٹرم سالوینسی کی ہیں لانگ ٹرم سالوینسی کی ریشیوز ہیں آپریشنل ایفیشنسی کی ریشیوز ہیں اور اس کے بعد پروفیٹیبلٹی کی ریشیوز ہیں اور فائنلی ہمارے پاس مارکیٹ ویلو کی بھی ریشیوز ہیں ہم نے یہ کہا کہ based on two different profitability ratios جو کہ ہمارے return on asset and return on equity کی ہیں پاس ڈیوپانٹ کمپنی نے ایک ڈیوپانٹ آئیڈینٹی جو ہے اس کا کانسپٹ انٹروڈیوس کیا اس کے پیچھے لاجک کیا تھا لاجک یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی پرٹیکولر فارم کی ریٹرن آن اکویٹی ریشیو جو ہے وہ لو ہے اور فارم اس کو امپروو کرنا چاہتی ہے تو فارم اس کو کس طرح امپروو کرنا چاہتی ہے کہاں سے شروع کرے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ریٹرن آن اکوٹی کو ڈیکمپوز کیا انٹو ڈفرنٹ کمپونیٹ تاکہ ان کمپونیٹس کو ہم علیحدہ سے علیحدہ علیحدہ سے انالائز کر کے دیکھیں گے پرابلم جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو جب ہم نے اس کو ڈیکمپوز کیا تو ہم نے یہ کہا کہ ہماری return on equity is equal to what سب سے پہلے پروفٹ مارجن پھر سیکنڈ کمپونیٹ تھا اس کا ایسے ٹرن اوور کا اور تھرڈ تھا ہمارا اکوٹی ملٹی پلائر کا تو ہم ان تینوں کمپونیٹ کو سیپریٹلی دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ کون سا کمپونیٹ جو ہے وہ ویک ہے تو اسی پہ فوکس کر کے وہیں سے امپروومنٹ شروع کریں اور فائنلی ہمارے پاس ریٹرن آن جو ہے ایک بہتر نمبر کی شکل میں آ جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ growth rates internal growth rates and sustainable growth rate کیا ہے فرم کے لیے اس سے پہلے کہ ہم انٹرنل اور سسٹینیبل گروتھ ریٹ کی ڈسکشن کرتے ہمیں دو اور ریشیوز کی ضرورت پیش آئی اور یہ ریشوز ہمیں اس لیے چاہیے تھی کہ ہم internal and sustainable growth rate کی بات نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو اور ریٹینشن ریشو کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو تو ہم نے ایکسپلین کیا کہ ہماری ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ جو فرم نے پے کر دیے to the stockholder as a ratio to the total income اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہماری hypothetical company A to Z کے کیس میں ہمارے پاس ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو جو ہے وہ 33.33% تھی اس کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ریٹینشن ریشو تھی جو کچھ ہم ارن کرتے ہیں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک تو ڈیویڈنڈ کی شکل میں پے کر دیں گے اور دوسرا جو ہے ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں انٹرنلی فرم جو ہے وہ یوز کرے گی فار فیوچر گروتھ ہمارے پاس جو ریٹینشن ریشیو ہے ٹوٹل دونوں کو جب ہم نے سامان کیا آؤٹ ریشو کو اور ریٹینشن ریشو کو تو دی ونڈریڈ پرسینٹ اب اس کے اوپر بیس کر کے ہم نے internal growth and sustainable growth rates کی بات کی انٹرنل گروتھ میں ہم نے یہ کہا کہ اگر فرم صرف اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہے جو ہم کیلکولیٹ کریں گے one minus the return on multi multiplied by B. اور وہ ہمارے پاس ایک نمبر آیا ten point seven point percent اب ہم نے یہ کہا کہ سسٹینیبل گروتھ کیا ہے تو سسٹینیبل گروتھ میں ہم کہتے ہیں کہ فرم جو ہے انٹرنلی جنریٹ فنڈس کو بھی یوز کرتی ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ فرم یہ بھی کرتی ہے کہ ایک fix debt to total asset کو مینٹین کرنا چاہتی ہے لیکن یہ بھی کیا ہم نے کہ نئے اسٹاک جو ہے وہ فرم سیل نہیں کرتے یعنی اکویٹی کا سورس آف فنڈنگ موجود نہیں ہے اس صورت حال میں ہم سسٹینیبل گروتھ ریٹ کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس sustainable growth rate is equal to return on equity multiplied by the retention ratio divided by one minus the return on multiplied by b تو جب ہم نے سسٹینیبل گروتھ ریٹ کیلکولیٹ کیا ہمارے پاس انٹرنل کی بیسس پہ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے سسٹینیبل گروتھ ریٹ کے کیا سورسز ہیں تو ہمارے پاس سسٹینیبل گروتھ ریٹ میں ریٹرنٹی اور ریٹینشن ریشو یہی بیسیکلی دو ان تھیں تو ریٹرن آن اکویٹی کی ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ تین سورسز ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک اور یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر ان شاء اللہ اگلے میں new topic of the time value of money آج کے لیے ڈاکٹر طالب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ